امام بہکی نے فضالہ اور مجاہد کے روایت سے یہ اضافہ نقل کیا ہے مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس سے جہاد کرے جبکہ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے مشکات المصابی حدیث نمبر چونتیس